زید بن ارکم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی فاطمہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم سے فرمایا میں لڑنے والا ہوں اس سے جس سے تم لڑو اور صلح جوئی کرنے والا ہوں اس سے جسے تم صلح جوئی کرو جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ستر یہ حدیث ضعیف ہے